السلام علیکم students today we are on our thirty eight lecture اپنے ہیلتھ سائیکالوجی کی سیریز میں اور آج کا جو لیکچر ہے continuation of the last lecture we had آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہیلتھ اینڈ بیہیویئر کے ریفرنس سے پچھلی دفعہ بات کی تھی پچھلی دفعہ we had talk about how behaviour what kind of impact they have on each other اور اس کے علاوہ میں نے بات کی تھی بریفلی پہلے ذکر کیا تھا تین ٹائپس کی پریونشنس کا جس میں پرائمری پریونشن تھی اور پھر سیکنڈری پریونشن کی بات کی تھی اور ٹرچری پریونشن کی بات کی تھی لیکن ڈیٹیل میں ہم نے پچھلے لیکچر میں پرائمری پریونشن کی بات کی تھی تو آج اس کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے اور آج خاص طور پہ میں بات کرنی چاہوں گا اپنے لیکچر کا آغاز کرنا چاہوں گا سیکنڈری پریونشن سے تو سیکنڈری پریونشن جو ہے basically it's an action that's taken to identify and treat an illness ذہن میں رکھیے ایکشن جو ہم لیتے ہیں in order to identify an illness and then to treat an illness اور این انجری سو ایم جو ہے وہ بیسکلی ہے اس بیماری کو یا اس ڈیزیز کو یا اس انجری کو یا یو you نو know, اس کا علاج کرنے کی اور اس کو روکنے کی تاکہ وہ چیز جو ہے وہ آگے زیادہ بڑھ نہ جائے فار انسٹنس مثال میں آپ کو ایسی دینے چاہوں گا کہ for instance somebody is suffering from ulcer لیٹ سے تو السر جو ہے وہ اب ایک ایسی کنڈیشن ہے یو نو جس پہ سیکنڈری پروینشن جو ہے از ویری مچ پاسبل تو سیکنڈری پروینشن کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں وہ اس کی سمٹم بیسڈ جو ایک کنڈیشن ہے سمٹم بیسڈ جو بہیویئر ہوتا ہے اس میں ایک چیز جو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ اسٹمک پین فار انسٹنس کرتی ہے اور جو اسٹمک پین جو ہے ونس دیٹس ڈائگنوزڈ آئیڈینٹیفائڈ تو you know one can reach out for medical care one can consult doctor اور ڈاکٹر انویریبلی پھر you know other than giving prescribing some kind of a medication for it وہ کچھ ڈائٹری ریسٹورینٹس کے بارے میں بھی ہمیں گائڈ کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی this kind of a diet you should have and of a diet for instance you should not have اور اسی طرح جو پیشنٹ کا جو سک رول بہیویئر ہے وہ بیسکلی اس کا ہے کہ وہ اب جو ڈاکٹر اس کو جو علاج کا طریقہ بتاتا ہے اس کو فالو اس کو باقاعدگی کے ساتھ وہ فالو کرتا ہے سو that is the sick role behaviour this is how the sick role manifest سیلف تو اس طرح بے شمار جو انسٹنس پریونشن کے ہیں یہ تو میں نے السر کے حوالے سے بات کی ورچولی ہر کنڈیشن کے حوالے سے سیکنڈری پریونشن کی جو ہے بات چیت کی جا سکتی ہے فار انسٹنس کئی دفعہ ہم اپنے ڈینٹل چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو وہ جب ڈینٹل چیک اپ ہمارا ہوتا ہے تو اس پروسیس میں جو ہمارا ایگزامینیشن جو جو کا اور ماؤتھ کا اندر ہوتا ہے تو اس سے کئی دفعہ یو نو ارلی السریشن یا یو uh, نو اندر اگر کوئی ہے یا کوئی اندر کوئی ایسی you know early detection cancer کی فار انسٹنس کئی دفعہ ماؤتھ کے کینسر کی وہ ڈینٹل وزٹس کے اراؤنڈ ہو جاتی ہے تو so these are the sort of situations you know جہاں جس سے کہ ہم اپنے آپ کو پریوینٹ کر سکتے ہیں کسی ایسی چیز سے ایسی کنڈیشن کو بھرنے سے پہلے اسی طرح باہر کے ملکوں میں مجھے یاد ہے کہ many many years ago when I was a student abroad تو ہم جب مالز میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ کئی دفعہ یو نو بوتھ لگے ہوتے تھے کہ آپ وہاں بیٹھ کے یو نو اپنی آئی سائٹ چیک کروا سکتے ہیں اسی طرح یو نو آپ اپنی ہیئرنگ کی یو نو میٹری کروا سکتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں تو یو نو ایز وی نو کہ اسکولس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ریگولر بیسس پہ ہوتی ہیں آئی مین آئی سائٹ چیک ہوتی ہے آڈیو میٹری بھی ہوتی ہے تو اسی طرح I mean so these these are are you know many many small ways جس سے کہ ہم اپنی پریونشن کا جو پروسیس ہے یو نو اس کو ہم آگے چلاتے ہیں اسی طرح آج کل مینی فزیشینس جو ہیں وہ ریگولر چیک اپس کی بات کرتے ہیں I am sure you must have come across physician as well جو کہتے ہیں کہ once you are you know beyond a certain age let's say once you are beyond forty you know you should get regular examination carried out each year اس حوالے سے فار انسٹنس یہ جو چیک اپس ہوتے ہیں اس میں یو نو اکثر اوقات blood you know blood testing ہوتی ہے یورن ٹیسٹنگ ہوتی ہے یو uh, نو آپ کی شوگر ٹیسٹنگ ہوتی ہے ایکس ریز ہوتے ہیں تو یہ بے شمار یو نو اس طرح کی ایک لانگ لسٹ آف ٹیسٹ ہوتی ہے ویچ انسکیٹ کیریڈ آؤٹلی بیسس لیکن دیکھنے میں کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ اتنا زیادہ ہیلپ نہیں کرتے تو اب بلکہ یہ جو ٹیسٹنگ پروسیجرز ہیں یہ جو لسٹ ہے یہ کچھ تھوڑی سی اسپیسیفک ہو گئی ہے اور جاتے ہیں from one two five years depending on آپ کی ایج کیا ہے فار انسٹنس امیریکن جو کینسر سوسائٹی ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے that a has exceeded age تو پھر اس کو اینوئل میموگرافک یا میموگرام کروانا چاہیے تو یہ جو میموگرام ہے یہ بیسکلی بریسٹ ایکس رے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہر سال after the age of forty جو ہے women should get mammogram done اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ if an adult for instance age fifty اور پلس ہے تو وہاں کہا جاتا ہے انسپیکشن جی، وہ جو ہے وہ ہر پانچ سال کے بعد انسان کو کروانی چاہیے تو ویسے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ جتنی باقاعدگی کے ساتھ ہمیں کروانے چاہیے اتنی انویریبلی کروائے نہیں جاتے ہمارے ملک میں خاص طور پہ تو یہ رواج اتنا زیادہ نہیں ہے بلکہ ایون ان امیرکا کہتے ہیں کہ women over the age of forty جو ہے only sixty percent of them go through mammography you know اور اگر ان سے یو you نو know, ان سے پوچھا جائے کہ جی پچھلے دو سالوں میں کتنی عورتوں نے میموگرافی کرائی ہے over the age of forty تو وہ تقریباً سکسٹی پرسینٹ کے قریب women seem to get it carried out تو اس میں یو you نو know, ایک تو کچھ سستی کہہ لیجیے بھی ہوتی ہے اور دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ people who can't afford these test you know in other word people who to some degree you know are not so rich or poor وہ اس طرح کی ٹیسٹ جو کیونکہ انویریبلی یہ دیر سم منی انوالو دس یہ ایکسپینسو ٹیسٹ ہوتے ہیں تو as a result of that they are not able to get them carried out regularly اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ even women who are at high risk for you know let's a cancer وہ بھی انویریبلی باقی خواتین سے جب کمپیئر انہیں کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ زیادہ میموگرامس کرواتی ہیں بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کو ایک قسم کا ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو رسک جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے کہ you know what are the kind of risk they are taking you know only then do they go for do they understand it and they go for mammography اسی طرح یہ بھی ریسرچز بتاتی ہیں کہ جو ایلڈرلی ویمن ہیں یا مڈل ایج ویمن جو ہے اپر اور مڈل کلاسز کی ان میں the reason that they seem to have for not getting mammograms done is basically fear جو ہے اکثر اوقات وہ کہتی ہیں کہ there's there is a fear of pain not only a fear of pain بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ there is also a sort of a fear of radiation تو یہ جو فیئرز ہیں they seem to you know stop اور block them from getting mammograms done regular basis اب میں بات کرنی چاہوں گا تیسری اور آخری ٹائپ آف پروینشن کی جس کو ہم کہتے ہیں ٹرچری پروینشن تو ٹرچری جو ہے you know in like the secondary prevention it is a it's an action which takes place when a serious injury has اک یو نو اور diagnosis of a serious condition اور بیماری جو ہے you know that has been made تو the purpose of this kind of a basically کہ ایک تو اس کنڈیشن کو کنٹرول کیا جائے کہ اس کے جو افیکٹس ہیں ان کو منیمائز کیا جائے اور وہ جو ڈیمیج ہے ان سم کیسز یو نو وہ ریورسبل ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے اس ڈیمیج کو بھی کنٹین کیا جائے اور ریٹارڈ کیا جائے دس از دی پرپز آف ٹرچری تو tertiary in that way you know plays a important part in a rehabilitative process جو ہے فوکس جو ہوتا ہے وہ کنٹینگ دا کنڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اور ری ایکس of that that condition and lastly سب سے امپارٹینٹ جو میکینزم ہے اور ایک پرپز جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے کہ پیشنٹ کی ریہیبلیٹیشن جو ہے purposes and objective of tertiary پر تو آپ سب کو اچھی خاصی واقفیت ہوگی تو وہاں پہ ٹرچری پرائز you know which are part of the physical therapy تو فزیکل تھرپی جو ہے اس کی جو ایکسرسائز ہے نا they are are use in order to contain the damage you know اس کو زیادہ ہونے سے روکنے کے لیے اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن جو ہے is used in order to control the inflammation you know and the pain کیونکہ آرتھرائٹس میں دو چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں ایک تو انفلمیشن آف دا جوائنٹ ہوتی ہے اور دوسری اس کی وجہ سے جو پین ایکسپیرئنس پیشنٹ کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو بھی یو you نو know, وہ منیمائز کرنا جو ہے وہ ٹرچری پریونشن کا پرپز ہے اسی طرح you know when one is dealing with incurable forms of cancer وہاں پہ tertiary also has a very important goal and purpose to play تو وہاں پہ یو نو دا پرپز جو ہے وہ basically is to provide a reasonable level of comfort to the patient ہے پیشنٹ کی لائف کو تھوڑا سا کمفرٹ دینا از اے پرپز اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیزیز کو ریمیشن میں رکھنا کہ ڈیزیز ایک ریمیشن میں رہے جس حد تک بھی ممکن ہو as long as is possible to keep the disease in remission you know that is the that is the purpose of the tertiary prevention اسی طرح پیپل ہو سفر یو نو ڈسیبلنگ انجریز ان کے لیے you know sometimes they have to go through intensive physical therapy جس کو ہم فیزیوتھراپی عام زبان میں کہتے ہیں تو یہ جو فزیوتھراپی ہے یو you نو know, یہ انٹینسو وہ بہت کئی دفعہ دیر کے لیے for many many months you know کی جاتی ہے sometimes even for years one has to you know go through physical therapy اس سے کیا ہوتا ہے کہ you know patients are help to regain the movement of their limbs and develop other means of independent functioning that's the purpose of tertiary prevention that one like to talk wellness. Element what are میں آپ یہ رکھیے گئے دا پروسیس جو ہے یہ پریونٹنگ النس کا انجری یو نو اس کو we can look at it as a part of operating system you know it's you know it's system اور individual part of the process اسی طرح جو اس کی فیملی ہے you know is another part of this اس یونٹ کا سسٹم کا ایک اور حصہ ہے similarly health professional is another element to that system اور اسی طرح جو جو کمیونٹی ہے at large you know they also have a role to play so یہ چاروں جو پارٹس ہیں you know the individual the family the profession the health professional and the community یہ چار جو پارٹس ہیں یہ ایک سسٹم بناتے ہیں اور اور اس سسٹم کے کسی بھی پارٹ میں اگر کوئی گڑبڑ آ جائے یا کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے یا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو اس سے جو ایفرٹ ہے آف پروموٹنگ ویلنس جو ہے وہ افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ جس کا نام کریگ ایورٹ ہے اس نے انٹر ریلیٹڈ فیکٹرز اور پرابلمس جو امپیئر کرتے ہیں خاص طور پہ افیکٹونیس کو اس کے بارے میں ذکر کیا اس نے کہا کہ they are many interrelated factors and problems that can impair the effectiveness of each of these components تو اس نے آئیڈینٹیفائی کی کہ وہ وہ کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اس میں جو پہلی کنڈیشن جس کی اس نے بات کی let's look at these condition جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ ہے factors within the individual وہ فیکٹرز جو انسان کے اپنے اندر جو ہوتے ہیں so within the person جو فیکٹرز ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ you know when one thinks of promoting you know sense of well being تو وہ ایک قسم کا انسان کے لیے ایک اپ ہل ٹاسک ہوتا ہے uphill task in the sense کہ you know it's a task which involves a lot of effort تو انسان کو بڑی رسپانسبلٹی شو کرنی پڑتی ہے ایک بڑا تہیا کرنا پڑتا ہے ایک بڑی high level of motivation show کرنی پڑتی ہے اور یو you نو know, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے one problem is that you know in order to be healthful اور in order to adapt healthful behaviours کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو ہیلپ فل بہیویئرز ہے they are not so pleasurable as helpful behaviour تو یہ جو بذات خود ایک جو چیز ہے یہ کئی دفعہ کانفلکٹ کا باعث بن جاتی ہے فار انسٹنس اس کی ایک مثال آپ یوں میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ سگریٹ پینا آئی ایم شیور آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہوں گے تو سگریٹ پینا جو سگریٹ پیتا ہے اس کو سگریٹ پینا جو ہے وہ بڑا پلیئربل لگتا ہے تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی سگریٹ نہ پیو تو یا اس کو اس کو یہ آئیڈیا بھی ہو کہ سگریٹ پینا از ناٹ گڈ لیکن اس کے لیے یو نو ہیلتھ فل یا ہیلدی ایکٹیویٹی کرنا یا ہیلتھ فل بہیویئر کو اپنانا which is not to smoke you know is difficult because he find that to be pleasurable not smoking جو ہے وہ صحت کے لیے تو بہتر ہو سکتی ہے لیکن دا ایلیمنٹ آف پلیئر وہ کہتا ہے کہ جی اس میں تو میرے مجھے مزہ ہی نہیں آتا تو دین وہ زین جو ہے وہ وہ اس طرح جسٹیفائی کرتا وائی ڈو تھنگ جس میں مزہ ہی نہیں ہے but lot of people you know who deal with such conflicts in life they tend to maintain a balance اور وہ کس طرح مینٹین کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ فار انسٹنس وہ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جی اچھا ہم چیز کو ود ان لمٹس رہ کے کریں گے اور اگر ہم یہ سگریٹ اسموکنگ کی بات اسی مثال کو لے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا میں پورا پیک تو نہیں پیوں گا میں ہاف اے پیک ڈے پی لوں گا تو وہ وہ ایک قسم کا سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس سے وہ اپنے لیے ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں لیکن lot of people you know they tend to you know not they not able to do that they not able to you know give up on the activity تو ایسے جو لوگ ہیں وہ اکثر اوقات آپ کو آپ کو دیکھنے میں بھی آئیں گے اور سننے میں بھی آئیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا میں for instance you know is obese and needs to lose weight وہ کہتے ہیں اچھا میں آج سے تو نہیں کل سے میں ڈائٹنگ شروع کروں گا تو وہ in that way they keep on you know procrastinating they keep on postponing the the healthful activity اور the healthful behaviour for for tomorrow for the next day اس سے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں they somewhat get with illness prevention ان کے میں یہ جو ایک خب کے حد تک یہ چیز آ جاتی ہے کہ جی مجھے اپنے آپ کو کرنا ہے بیمار ہونے سے اور وہ کئی دفعہ they become so around it and they become so rigid around it کہ as opposed to doing them good they sometimes and in doing harm to they own self تو یہ ایک اور ایکسٹریم ہے اس ایکسٹریم پہ کم لوگ ہوتے ہیں لیکن یو نو کئی لوگ اس ایکسٹریم تک بھی چلے جاتے ہیں ایک اور جو problem one experience in adapting healthy اور ویلنس لائف اسٹائل وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہمیں پرانی اپنی عادات کو بدلنا پڑتا ہے you know long standing behaviour you know ایسی عادتیں جو ہم نے کئی سالوں سے اپنائی ہوتی ہیں اور because of the fact they are they for many many years we have become habitual we have evolve habit اور یہ جو ہیبیچوئل ہیبٹس ہوتی ہیں ان میں کئی دفعہ کچھ جو ہے وہ اڈکٹیو سی بھی ان کی نیچر ہوتی ہے فار انسٹنس سگریٹ پینا ہم سب کو پتا ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ ایک ہیبٹ فارمنگ چیز ہے اٹس ہیبیچوئل ہمیں اس کی عادت بڑھ جاتی ہے اور جب عادت بڑھ جاتی ہے تو ہمارے باڈی کو بھی اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو so therefore there is a addictive element to it تو ایسی چیزیں ایسی عادات جو نو ہیبیچول اور ایڈکٹیو ہوں ان کو چینج کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے ناممکن نہیں ہوتا mind you you know they can be modified they can be corrected but one has to make more effort you know the the degree of effort جو انسان کو کرنی پڑتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ایک تیسری جو پرابلم ایک ویلنس بہیویئر کو اپنانے کے لیے جو سامنے آتی ہے کہ کئی دفعہ ہمیں امیجیٹ انسینٹو اس میں نظر نہیں آتا یو you نو know, ہم بات جب ہیلپ فل بیہیویئر کی کرتے ہیں ہمیں وہ چیز جو ہے وہ کوئی ہی لگتی ہے اور اس کی اتنی زیادہ پیل نہیں ہوتی یو نو مثلاً آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ جی آپ کو ہر روز صبح پانچ بجے اٹھ کے دو میل چلنا چاہیے تو یو نو چلنا یا walk early in the morning very helpful behaviour لیکن of getting up early morning جو ہے اگر آپ لیٹ سونے کے آدمی ہیں اگر آپ رات کو ایک بجے سوتے ہیں تو آپ کو کہا جائے صبح چھ بجے اٹھ کے آپ دو کلو میٹر واک کرو تو وہ پھر اس میں ایک انکنوینئنس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے and as a result of that one is not able to follow through it اسی طرح جو ڈیزائربل کانسیکوینسز ہوتے ہیں of wellness behaviour you know such as being healthier یا ہم زیادہ فٹ ہو جائیں گے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوئی امیڈیٹ اپیل انسان محسوس نہیں کرتا because you know one phase کے ابھی تو میں ٹھیک ہی ہوں نا if I am okay right now then why do I have to put myself through this rigour you know کہ جی دس سال بعد مجھے یو نو کوئی کرونک النس نہ ہو جائے یا ہارٹ ڈیزیز نہ ہو جائے یا لنگ کینسر نہ ہو جائے یو نو تو وہ ہم کئی دفعہ پھر وہ اس چیز کو بھی نہیں فالو تھرو کرتے جس کا امیڈیٹ ہمیں کوئی اس کا کوئی خاص فائدہ نظر نہ آئے اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ سم ٹائمس جو ہیلتھ پرابلمس ہیں ان کے around even when we know کہ certain habits we need to adapt تاکہ ہمیں ہیلتھ پرابلمس نہ ہوں لیکن in spite of knowing that we drop out of the treatment very quickly you know we do not follow through the treatment doctor ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ چیز تین مہینے اپنی دوائی میڈیکیشن فار انسٹنس کرنی چاہیے تو ہم ایک مہینہ کرنے کے بعد when we start to feel a little better you know we stop doing it اسی طرح دیکھنے میں آیا کہ اور بھی بے شمار فیکٹر جو ہے وہ کئی دفعہ انسان کی اپنی زندگی میں آپریٹ کر رہے ہوتے ان میں فار انسٹنس یو نو ایک چیز جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہماری اپنی کوگنیٹو ریسورسز ہیں کوگنیٹو ریسورسز سے مراد ہے کہ ہماری اپنی understanding of issues for instance ہماری اسکلز اور نالج کیا ہے you know do we have a good understanding of what behaviour we want to adapt and why do we want to adapt them do we have specific plans اور are we in position to make plans you know to change the existing behaviours کیونکہ پلان کرنا پڑتا ہے نا ہر چیز کو اسی طرح capacity the ability they know to overcome obstacle جو رستے میں رکاوٹیں بنتی ہیں ہمارے لیے ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ٹائم آپسٹیکل ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا چیزیں کرنے کا یا کئی دفعہ ہمارے پاس ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا کئی دفعہ ایکسرسائز کرنے کی جگہ نہیں ہوتی آئی مین تو یہ سارا کچھ جو ہے جو ہمارے جو انٹرا پرسنل جو ہے جو اندرونی جو ہمارے فیکٹر جو ہیں ان میں ایک کوگنیٹو ریسورسز جو ہے very very important role to play in our life اسی طرح another very important factor that contribute is the self efficacy efficacy سے جیسا آپ کو یاد ہوگا اس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے چینج یہ جاننا انسان کا کہ بھائی میں اس چیز کو کیری تھرو کر سکتا ہوں یو نو ایک قسم کا ٹرسٹنگ وز اون سیلف جس کو ہم کہتے ہیں نا belief in our own self یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے because it is only a belief in our self جس سے ہماری موٹیویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے you know and we are able to carry out things اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ sometimes people who are sick and are using different kind of medication کئی دفعہ ان میڈیکیشنس کی وجہ سے بھی دے ایکسپیرئنس موڈس اور یو نو انرجی لیولز ان کے کئی دفعہ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں یا کئی دفعہ اتنے نیچے ہو جاتے ہیں کہ they are not able to you know they they feel a not in a position to carry out you know those helpful behaviours جو انہیں کرنے چاہیے you know these are some of the main factors جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ود ان دا انڈیویژل ان کو ہم انٹرا پرسنل یا ود ان دا انڈیویجل کا نام دے سکتے ہیں دوسرا جو فیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل فیکٹرس انٹرپرسنل فیکٹر جو ہے ان میں you know many social that influence our likelihood to adapt health behaviour آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیا سوشل فیکٹر دیز فیکٹر جو ہے ان میں basically you know include whether you know we have friends اور ہمارا سپورٹ سسٹم میں ایسے لوگ مل جائیں ہو model the develop for well being ہماری ویلنس کے لیے جو بڑے ضروری ہوتے ہیں تو اس سے چینج لانی اس سے کیری تھرو کرنا اس سے انکریجمنٹ اس سے سپورٹ جو ہے ہمیں ملتی ہے but then sometimes people in family system also you know in to promote wellness وہ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کس طرح اس میں کئی فیکٹر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اس ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں پہ جب ہم فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو we are talking of maybe five اور six other people in the family تو کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ each one of the family member جو ہے very different kind of a psychological space you know ان کی موٹیویشن جو ہے to do a thing to carry out a behaviour you know ان کی ہیبٹس جو ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں تو یہ بھی کئی دفعہ یو نو ایک رکاوٹ پہ بن جاتا ہے اس فیملی کے لیے اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آئی تھنک یہ ایسی مثال ہے کہ جو ہر گھر میں ورچولی ہمیں ملتی ہے کہ یو نو لیٹ سے کہ one member of the family wants to have low cholesterol diet for instance you know low cholesterol diet سے مراد ہے کہ جی وہ انڈا نہیں کھانا چاہتا وہ مکھن کا استعمال کم کرنا چاہتا ہے وہ گوشت کم کھانا چاہتا ہے لیکن اسی فیملی میں دو اور ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں تو جب تک گوشت نہ بنے ہمیں تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا اور ایک اور ہے وہ کہتا ہے جی جب تک صبح آملیٹ نہ بنے اور مکھن خوب نہ لگا ہو توسوں پہ اس وقت ناشتے کا مزہ نہیں آتا تو اس طرح کی جب حالات پیدا ہو جائیں فیملی میں جو کہ اکثر ہاؤس ہولڈز میں ہوتے ہیں تو پھر بھی یو نو مشکل ہو جاتا ہے ایک ایک اس ایک بیہیویئر کو اپنانا جو ہماری ویلنس کے لیے ضروری ہوتا ہے which is to you know to consume food which are low in cholesterol اسی طرح کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ you know let to exercise اس نے جناب تین چار دفعہ ہفتے میں ایکسرسائز کرنی شروع کی جب وہ تین چار دفعہ ہفتے میں ایکسرسائز کرنی شروع کرتا ہے تو وہ باقی کے جو فیملی کے ممبرز ہیں ان کی جو روٹین ہے وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرپٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اب وہ جب روٹین ڈسٹرپٹ ہوتی ہے تو اس ممبر کو اس کے اراؤنڈ اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملتی to carry out you know that that healthy routine تو یہ بھی ایک رکاوٹ interpersonal this is how interpersonal جو ریزنز ہیں وہ بھی رکاوٹ کا باعث کانفلکٹ کا باعث بن جاتے ہیں انٹرپرسنل کانفلکٹ جو ہے وہ اس طرح کی سچویشنز میں یو نو بدمزگی بھی کئی دفعہ پیدا کر دیتے ہیں اور وہ وہ ایسی ہر ایفرٹ کو جو پریونٹیو ایفرٹ کرائی جا سکتی ہے اس کو کسی حد تک انڈرمائن کرتے ہیں اور فیملی کی جو سپورٹ ہے وہ بھی افیکٹ اس سے ہو جاتی ہے اسی طرح یہ صرف فیملیز میں نہیں بلکہ یہ دوستوں کے ساتھ بھی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح کی سچویشن کئی دفعہ ایٹ پلیس آف ورک بھی پیدا ہو جاتی ہے چاہے وہ اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو یا آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کے امپلائیز کے ساتھ بھی ایٹ پلیس آف ورک بھی اس طرح کا کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس چیز آپ اپنے اس اسٹانس کو ویلنس کے بیہیویئر کو یو نو اپنا نہیں سکتے آپ کو کمپرومائز اس میں کرنا پڑ جاتا ہے تیسرا جو ہے وہ فیکٹرز ان دا کمیونٹی ہے کمیونٹی سے مراد آپ کہہ لیجئے آپ کا محلہ یا آپ کا شہر یا آپ کا ٹاؤن یا جہاں آپ رہتے ہیں that also plays a very very important part دیکھنے میں یہ آیا کہ people are you know are more likely to adapt health behaviours if they feel that there is support for them for those behaviour in the community you know اگر خاص طور پہ ان کو they feel encourage by you know by the community اور کمیونٹی میں invariably you know governmental agencies بھی کئی دفعہ انوالو ہوتی ہیں کئی دفعہ نان گورمنٹل ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں اسی طرح ہیلتھ کیئر سسٹم انوالو ہوتا ہے اگر ان ایجنسیز سے بھی ہیلپ سپورٹ ملے تو that also helps people to adapt health behaviours health professional جو ہیں they face unique problems you know in supporting and caring out and promoting these you know یہ جو ویلنس والا کانسیپٹ ہے ان کی ان ان, ان کا ڈائلاں جو ہیلتھ پروفیشنلز کا ہے وہ یہ ہے کہ you know there knowledge regarding the patient health جو ہے اپنے بارے میں بتاتا ہے اس کے اوپر وہ بیس کرتے ہیں اپنی ساری یو نو انٹروینشن کو یا پریونشن کو اور اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو اکاؤنٹ پیشنٹ سے ان کو ملتا ہے وہ ٹوٹلی درست نہیں ہوتا you know there is an element of that they make come across in that account جو ہسٹری جو ان کو ملتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو نالج آف پروفیشنلز ہے to uh, you know to help people need lead more helpful lifestyle وہ کئی دفعہ نامکمل ہوتی ہے اٹس انکمپلیٹ uh, ان کو زیادہ انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے you know in order to follow you know helpful behaviours ان کو اور انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے پاس اس وقت موجود نہیں ہوتی اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں جو میڈیکل پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ invariably they are more kind of you know stick with the medical model ان کی جو ٹریننگ اور اورینٹیشن ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ they are more focus to you know diagnosing and treating condition as appointing an injury تو یہ اورینٹیشن جو ہے میڈیکل پروفیشنلز کی وہ ٹریٹمنٹ اورینٹیڈ زیادہ ہے as oppose to prevention oriented تو یہ بھی جو چیز ہے یہ بھی ان کی جو ایفرٹ ہے یو نو اراؤنڈ پریونشن اس کو کلرائز کرتی ہے اور اس کو افیکٹ کرتی ہے دو یہ جو چیز ہے یہ اب آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے اور خاص طور پہ ویسٹرن uh, ورلڈ میں یو نو اب کیونکہ پریونشن کے اراؤنڈ بہت زیادہ بات چیت ہونی شروع ہو گئی ہے اینڈ ایون کورسز جو ہے and training programmes are being offered in this area so therefore اب فزیشینس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ سے کہ بیونڈ جانا شروع ہو گیا ہے بیونڈ سے میری مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اب پریونشن کی طرف بھی انہوں نے کچھ فوکس اور رجوع کرنا شروع کر دیا ہے اور اب ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ how to prevent a condition اس کی طرف بھی اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے among the most difficult you know problem to face is trying to basically balance you know between public health and economic priorities یہ ایک بہت بڑا ڈلما آج کل ہے کہ how to balance these two things اسی طرح you know for example you know there there are certain industries you know جہاں پہ جو ورکرز ہے they are subjected to you know potentially unhealthful full conditions جس طرح یو نو کول مائننگ ہے یو نو یا جس طرح کئی یا somebody working in nuclear plant for instance you know یہ جو انرجی یو نو انرجی کے لیے جو نیوکل ریئیکٹرز لگے ہوتے ہیں ان کی ریڈیشن ان اٹ جو ہے یو نو از ہیلتھ ہیزٹ تو یہ اس اس طرح کی کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ جب کمیونٹیز فیس کرتی ہیں تو that's a kind of a dilemma for the community کہ ہاؤ ٹو ریزالو اٹ کیونکہ some of these companies you know جو جو ہوتی ہیں وہ اس علاقے کے لیے بہت امپورٹنٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں کہ کیونکہ you know large very large جو امپلائمنٹ فورس ہے جو لیبر فورس جو ہے وہ امپلائڈ ہوتی ہے اس انڈسٹری میں تو ظاہر ہے کہ اگر اب وہ انڈسٹری کو بند کر دیا جائے تو پھر ہزاروں لوگ would be unemployed so therefore it's not that easy to really manage such issues you know but but these are the kind of dilemmas at communities have to face اور اور اور یہ جو یہ یہ آل اوور دا ورلڈ یہ جو چیز ہے از ٹرو آئی مین ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ویسٹ میں ایک نیوکلیر ریئیکٹر کی لیکیج ہو گئی اور اس کی وجہ سے اتنے لوگ جو تھے وہ افیکٹڈ اور پھر you know the community reacted to it and then those issues had to be dealt with and sorted out اب میں بات کرنی چاہوں گا کہ یہ دیکھا جائے کہ what determines people's health related behaviours یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے that we need to ask بھی واٹ آر دوز تھنگس جو ڈٹرمن کرتے ہیں لوگوں کا ہیلتھ ریلیٹڈ بیہیویئر کو اگر آپ عام ایک شخص سے پوچھیں عام آدمی سے پوچھیں تو I am sure sure he'll have a long list of things that he can describe کہ جی مجھے ایکسرسائز کرنی چاہیے you know I should not smoke for instance western world میں اگر آپ ہوں تو وہاں پہ اکثر لوگ کہیں گے جی وی شوڈ ناٹ ڈرنک اور we we we we should should should not not drink you know have had too many drinks drive اسی طرح eat eat balance balance food food for instance اکثر آل اوور دا ورلڈ لوگ کہتے ہیں کہ جی something which is universally set by there a long kind of laundry list ایک قسم کی ہر شخص جو ہے اگر آپ سے بھی پوچھا جائے تو آپ بھی دس بارہ چیزیں اس طرح مجھے ابھی لکھ کے بتا سکتے ہیں uh, کہ جی یہ ہیلپ فل بیہیویئر جو ہے uh, وہ کس طرح جنریٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن you know practising these acts is totally another matter کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ہوتا ہے اسی دا فیکٹر جو ڈٹرمن کرتے ہیں you know health related behaviour کو اپنانے کو لوگوں ان پیپل یو نو وہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے you know the reasons are not so straightforward you know they are at times very very complex اب اس سیکشن میں ہم لیکچر کے ان ریزنس کو تھوڑا سا ان کا تجزیہ کریں گے جائزہ لیں گے کچھ ان کو دیکھیں گے کچھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کہ وہ کیا کمپلیکسٹی ہے وہ کیا کمپلیکس فیکٹرز ہے you know that affect health related behaviour ان میں پہلا جو سیٹ آف فیکٹرز ہے اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل فیکٹرز جو ہیلتھ ریلیٹڈ بہیویئر میں have a role to play تو یہ پہلا سیٹ ہے جن کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل فیکٹرز اس میں ہیریڈیٹری جو ہے یو نو کہ ہم نے کیا کچھ ایکوائر کیا اپنے پیرنٹس سے ہمیں ٹرانسفر ہوئیں through the genes I mean that also plays a very very important factor اور خاص طور پہ جو یہ جو جینیٹک فیکٹرز کی بات آج کل جو اکثر سننے میں آتی ہے یہ بھی جینیٹک فیکٹر جو ہے یو نو یہ بھی ہیریڈیٹری فیکٹرز میں ہی شامل ہوتے ہیں فار انسٹنس دیکھنے میں آیا ہے lot of research indicates now کہ یہ جو ابیوز جو ہے لوگ ہے چرسی کوئی افیم کھاتا ہے کوئی ہیروئن کا استعمال کر رہا ہے یا الکوہولزم ہے فار انسٹنس الکوہولک ہے تو یہ جو جتنا بھی drug abuse substance abuse alcohol کا ابیوز جو ہے انڈیکیٹ یہ کرتی ہیں کہ یہ بھی چیز جو ہے یہ یہ ہیریڈیٹری چیز ہے کہ یو نو یہ چیز جو ہے یہ ہم ہمیں ملتی ہے جینس کے تھرو ہمیں پاس آن ہوتی ہے تو ایگزیکٹ نیچر جو جو ہیریڈیٹری کا جو رول ہے یو نو کس ڈگری تک ہیریڈیٹری ہے کس ڈگری تک ایکوائرڈ ہے یو نو کس ڈگری تک جینیٹک فیکٹر رول پلے کرتے ہیں اور کس ڈگری تک psychosocial factors are involve یہ exactly is not known you know لیکن یہ ضرور اب ریسرچ سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یو نو یہ چیزیں ایکوائر بھی کسی نہ کسی ایک خاص ایک سگنیفیکینٹ حد تک یہ الکوہولزم جو ہے یا ڈرگ ابیوز جو ہے یہ چیزیں ایکوائر ہوتی ہیں اسی طرح جو دوسرا سیٹ آف فیکٹرز ہے اس کو ہم یو نو بیہیور لرننگ یا سائیکولوجیکل فیکٹرز کا نام دے سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ people you know learn health related behaviours جو ہے وہ سیکھے جاتے ہیں اور پرٹیکولرلی وین ہم لرننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ آپرنٹ کنڈیشننگ کی بات کرتے ہیں کہ how we learn certain behaviours because of the consequence consequence کی وجہ سے وی لرن بیہیویئرز اس میں تین ٹائپس آف بیہیویئرس کا ذکر جو ہے تین ٹائپس آف کانسیکوینس جو ہے ان کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا پہلا جو ہے اس کو ہم ری انفورسمنٹ کا نام دیتے ہیں ری انفورسمنٹ جو ہے you know when we do something that brings a wanted or satisfying consequence the tendency to repeat that behaviour is increased اور ری انفورسڈ تو یہ ری انفورسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے اب اس کی مثال جو ہے وہ میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ فار انسٹنس ایک بچہ ہے یو you نو know, جب وہ اپنے دانت برش کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا آپ جب ہر دفعہ جب تم دانت برش کرو گے تو ہم میں تمہیں یو نو دس روپے انعام دوں گا تو سو for brushing his or her teeth you know you know he gets rupees ten as a reward تو اس کی اس سے وہ ہر رات کو یا ہر صبح جو ہے وہ اپنے اس ریوارڈ کی وجہ سے ایک پازیٹیو ریوارڈ جو ہے دس روپئے جو ہے اس کے لیے ایک پازیٹیو ری انفورسر کا کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ یہ جو بیہیویئر ہے اس کو وہ اپنا لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے اسی طرح جو ری انفورسمنٹ ہے it can also occur in a different way اس کو ہم جو ڈفرینٹ وے میں اکر کرتی ہے یہ جو پہلے والا طریقہ ہے اس کو ہم پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا نام دیتے ہیں اور جو دوسرا طریقہ ہے جس کا میں آپ ذکر کروں گا اس کو ہم نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا نام دیتے ہیں اور اس حوالے سے اس کا ذکر کرتے ہیں اس کی مثال جس طرح لے لیں کہ suppose you take aspirin and the headache goes away in this case یہ جو ہیڈ ایک تھی that was something which in unpleasant اور جو ایسپرین کا لینا تھا you know taking off the aspirin removed the person from that situation تو ہیڈ ایک جو تھی is called a negative reinforcement is called a negative reinforcer because unwanted and unpleasant and it was taken away from the situation چاہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہو یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہو جو مقصد ہے ان دونوں کا وہ بیسکلی ایک ڈیزائربل اسٹیٹ یا ڈیزائربل بیہیویئر یا ڈیزائربل کنڈیشن جو ہے اس وہ پرووائڈ کرنا فار دا پرسن ہے تو اس لیے ان دونوں ٹائپس آف ری انفورسمنٹ پہ ایک بہتری جو ہے شخص کی یا انڈیویجول کی جو ہے وہ اس سے لائی جاتی ہے اسی طرح جو دوسری ایک اور ٹیکنیک جو ہے جس کو ہم ایک لرننگ اسٹریٹجی کہتے ہیں ایک بہیورل ٹیکنیک یا اسٹریٹجی کہتے ہیں وہ ایکسٹنکشن کی ہے ایکسٹنکشن میں the consequence that maintain a behaviour are eliminated the response tendency gradually weakens the process جو ہے اور جو پروسیجر جو ہے ایکسٹنکشن کا وہ اسی صورت میں ایگزٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی اور آلٹرنیٹو مینٹیننگ اسٹیملا یا ری انفورسز جو ہے وہ کام نہ کر رہے ہوں تھرڈ ٹائپ جو ایک لرننگ کی ٹیکنیک یا اسٹریٹجی ہے وہ پنشمنٹ کراتی ہے پنشمنٹ جو ہے when we do something that brings a pleasant consequence pleasant consequence سے مراد ہے کہ ایسی چیز جو کہ انسان کے لیے ٹاکسک ہو یا نوکشس ہو یا تکلیف دہ ہو تو جو بیہیویئر جو ہے that tends to press it self suppression سے مراد ہے کہ وہ چیز اپنے آپ کو بلاک کرتی ہے فار انسٹنس اگر کوئی بچہ یو نو ٹی وی کو ہاتھ لگا رہا ہے اور اس کو ڈانٹ دیا جائے یا جھاڑ دیا جائے تو وہ سہم جائے گا رک جائے گا اگر بار بار اس کو ٹی وی کو ہاتھ لگانے سے یا ٹی وی کے سوئچ سے کھیلنے پہ ڈانٹ دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ٹی وی کے سوئچ کو ہاتھ لگانا بند کر دے گا تو ان دیٹ وے پنشمنٹ جو ہے یہ بھی ایک لرننگ یو نو کا باعث بنتی ہے sometimes this is how we teach children to refrain from certain behaviours and be able to carry out other kind of behaviours اسی طرح ایک اور جو فارم ہے وہ لرننگ تھرو آبزرویشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ماڈلنگ کا بھی ذکر ایک لیکچر میں ارلیئر لیکچر میں کیا تھا آئی مین لرننگ جو ہے through observation is a very very very very primary way of learning بچپن میں بچہ جو ہے وہ انویریبلی تھرو ماڈلنگ لرن کرتا ہے چیزیں اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو کانسیکوینسز ہے یو نو یو نو جو ماڈل سے جو چیزیں ریسیو کرتا ہے بچہ اور اس کا جو افیکٹ بیہیویئر پہ ہوتا ہے اس سے بچہ جو ہے وہ چیز کو اپناتا ہے اور سیکھتا ہے اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ فار انسٹنس اگر بچہ جو ہے یو نو وہ ایک جگہ کسی ایسی پارٹی میں گیا ہوا ہے یا کسی ایسی تقریب میں گیا ہوا ہے جہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ لڑکے جو اسموک کر رہے ہیں یو نو وہ بڑا مزہ انہیں آ رہا ہے اور وہ بڑا انجوائے اس کو کر رہے ہیں تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس چیز کو ماڈل کر سکتا ہے اس کو وہ لرن کر سکتا ہے اس کو وہ اپنا سکتا ہے لیکن اگر اگر ایک ایسی ماحول میں اگر بچہ ہے جہاں پہ وہی سگریٹ وہی وہی چیز جو سگریٹ پینے والی بات ہے اس پہ بزرگ جو ہے یا ٹیچر جو ہے یا جو انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو انکریج نہ کر رہی ہو یا اس کو منع کیا جا رہا ہو یا کلاس میٹ جو ہیں وہ اس بچے سے بات نہ کریں جو سگریٹ پیتا ہے تو پھر باقی بچے بھی جو ہے یا دوسرا بچہ جو ہے وہ ایسی چیز کو اپناتا نہیں ہے وہ اس کو ماڈل نہیں کرتا تو ان جنرل دیکھنے میں آیا ہے کہ people tend to model those behaviour more you know جو جن کو اور لوگ بھی اس کے ارد گرد کے لوگ جن کو وہی لکس اپ آن ٹورڈس وہ اس کو یو نو اپنا اپناتے ہوں فار انسٹنس دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر سیم سیکس کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کا ہائی اسٹیٹس ہے جس طرح فار انسٹنس فلم اسٹارز ہوتے ہیں یا یا ایتھلیٹس ہوتے ہیں یا cricket you know cricket players ہوتے ہیں یا ہاکی پلیئرز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی لوگ جو ہے وہ امیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ٹی وی پہ ایسے اشتہارات یا ایسی ایڈورٹیزمنٹس چلتی ہیں یو you نو know, جہاں پہ یو نو کسی بیوریج کو ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ دکھاتا ہے تو آئی مین ایگزیکٹلی یہی پرنسپل جو ہیں of modelling and promoting product commercially یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو ہیں یوز کرتی ہیں اسی طرح ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ جو اسٹریٹجی ہے سائیکولوجیکل بیہیویئر لرننگ کی ٹیکنیک ہے وہ ہیبیچویشن ہے ہیبیچویشن سے مراد ہے کہ اگر ایک بیہیویئر جو ہے وہ فرملی امبیڈ ہو گیا ہے انسان کے اپنے آف ایکسپیرئنس میں تو وہ کچھ عرصے کے بعد اس کی ایک عادت سی پڑ جاتی ہے اور انسان کچھ بغیر سوچے سمجھے اس کو آٹومیٹکلی کیری آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اکثر اوقات there is virtually no awareness around it کہ میں یہ کر رہا ہوں اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ فار انسٹنس آپ کھڑے ہیں کچھ اپنا کام گوم کر رہے ہیں اور کسی کا یو نو سگریٹ کا پیکٹ آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہے تو آپ آٹومیٹکلی اگر آپ اسموکر ہیں تو ہو سکتا ہے بغیر سوچے ہوئے یو نو آپ کا ہاتھ اس پیکٹ کی طرف جائے اور آپ اس کو منہ سے لگائیں اور پینا شروع کر دیں تو یہ جو ہیبیچویشن ہے اکثر اوقات یہ اس کی ایک عادت سی پڑ جاتی ہے اور اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ بیہیویئرز جن کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے ان کو دور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا مشکل ہو جاتا ہے so that is where health psychologist have a very very important role to play health psychologist they try to help people develop a sense of wellness behaviours اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنی جلدی زندگی میں یہ چیز یہ سینس ڈیولپ ہو جائے اتنا ہی یو نو وہ بہتر ہوتا ہے اسی لیے باہر کی دنیا میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ارلی اسکولز میں یو نو ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ بچہ شروع سے وہ بیہیویئر سیکھے جو ان دا لانگ رن لائف میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوں گے تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے I would like to wind it up پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ